اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن كنتم تعلمون یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو